وہ کہنے لگے اے موسیٰ جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے اگر ان سے لڑنا ہے تو بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں